کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے خدا وہی خدا ہے تلاش اس کو <laughs> الحمد بكل الفقر والزلة والهوام وبكل ما يتقرب العبد به القربان في السراء وهين ما صار فيه الحيران من رضايا البلية عند الطوفان والطوقان ألا سلك ما أنزل في أحسن الحديث من البيان أو خلك ما سير فيه سيد الأنهان الحمد في كل حين من الأحيان عدد ما في الكون من الأعيان منذ تكوين العرش على الماء قبل الكلم كان الله ولم يكن معه شيء من الأكوان الحمد ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الامتحان يكرم الرجل فيه أو يهان الحمد على ما كرم بني آدم أشرف الأكوان وصب عليهم نعمه الباكرة بالامتنان جال له مما في الأرض جميعا وسخر بحكمه الشمس والقمر والنجوم والفلك والأنعام بالإحسان

فبأي آلاء ربكما تكذبان من الذي آتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوا قل هو الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فأينما كنتم تدعون من دون الله معشر الكفران لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أيها اللعفان أموات غير أهياء وما يشعرون أيان يوم تبعثون يا عابد الشيطان هل من رقيب عزيز سميع بصير عليم خبير كبير لطيف قريب سوى الحنان والمنان إلى أي معبود تولهون يا عباد الإنس والجان تشركون بالله المنفرد باسمه ولا سماء المختص بالملك فرد میں الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا ولا وهما الباطن تقدسا ادما وس کل شعین رحمت ملوا وس بگالیا نمن جمان عما مینت باتی ہلالن جکل وصور بن لاسن نکاہن وقاہن حیان کاشفن اما و بس مارسن من انس من انسین من انسین انفسنا اربن و اذکا مهتدا ومنوا ار من و فہما علما وفهما ہوں و اتواہم و يقينا وعظما اخشاہم یقینا و ورحما ہوں روحا جسما وہاں شاہو آئی باؤں مسما وہاں تاہو حکمت حکم آن لمیا وہ کلو بن گل سننا وآمن به وعذره ونصره ووقره وعظمه من جعل الله الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه اللعنة والشقاء حتما ومن کا ناظ آماخرت آما صلاة ان خلق بشان من خلق قد خلک رب مایش یختار ما کار دختار مایش ما توج ثم ہو ثم سمے جا سم ہو جا ثم ہو جا

امته بسنته القاضيه بسنته الطاهره بسنته الحافله بسنته القاهره المتقنه المذهنه المذمره المجزمه العادله فعدل وتوسط في تعليم الامه وتزكيتها بحبل الله المتين بقران بقران بفرقان قول وفصل مبين فضاقت به الارض المشركين وضربت عليهم والصغار الى يوم الدين وجعل بين مدخل الشرك من ملجأ مغارة مزار خوخة عتبة آثار وزوات وطولة وتعويذ وتميمة نجسة شركية وقبر وهجن وشدر وبين المشركين صدا وردما حتما لليقين فانهارا وانقضى ثم نادما وانسرما به كل بنان الكفر وبنى نل مجر مین نل مشرقی جاءت البراء من الله فالفتح المبين ورأى فوجا فوجا يدخلون في الدين عندما برد الله ورسوله من المشركين فأكمل الله بالنعمة كل النعمة والإسلام ورضي لهم بالدين حتى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

الحمد شریف جو قرآن مقدس کا افتتاحیہ ہے اور دربار الہی میں حاضری دینے والے کے لیے ایک نسخہ عظیمہ ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دونوں جہانوں کی شاباش آفرین کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تجویز کیا ہوا یہ نسخہ الیا ہے صورت فاتحہ تمام آسمانی کتابیں جتنی بھی اللہ صاحب نے نازل فرمائی ان تمام آسمانی کتابوں کا اصل نچوڑ اور مقصد قرآن مقدس میں ہے تمام قرآن مقدس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ قرآن میں سات سورتیں ہیں جنہیں حوامی میں سبا کہا جاتا ہے ان سورتوں کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے پھر ان سورتوں کا نچوڑ اور خلاصہ سورت فاتحہ کے اندر موجود ہے گویا جس شخص کا تعلق اس صورت فاتحہ سے ہو جاتا ہے یوں سمجھے کہ میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی کتابیں حضرت محمد الرسول اللہ کی کتاب تمام آسمانی کتابوں کو اپنے سینے میں جما لیا ہے چنانچہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں تمام کا مقصودی مسئلہ تھا سرات مستقیم قرآن مقدس نے بھی سب سے زیادہ توجہ دی ہے تو اسی مسئلے پہ کہ سرات مستقیم کیا شے ہے سورت حسن اتفاق ہے کہ صورت فاتحہ کے اندر بھی اصل مقصودی مسئلہ یہی ہے کہ سرات مستقیم کیا چیز ہے شیطان نے بھی سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے یہی دعویٰ کیا تھا کہ تو نے مجھے لانتی تو بنا دیا ہے مگر میں اس کا انتقام لوں گا کہ تیرے بندوں کو سراط مستقیم پہ نہیں رہنے دوں گا معلوم ہوتا ہے کہ سرات مستقیم کوئی ایسا مرکزی نکتا ہے اللہ کے دربار میں کہ اس کے بغیر آدمی کی زندگی انسانوں والی زندگی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر کوئی آدمی کسی جماعت میں داخل ہو جائے کسی پارٹی میں داخل ہو جائے کسی فرقہ میں داخل ہو جائے جب تک سرات مستقیم کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مسلمان تو رہا در کنار وہ اللہ کے کاغذوں میں انسان بھی نہیں ہوتا اس لیے سورت فاتحہ کے اندر کیا کچھ ہے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ پوری سورت فاتحہ جس کی سات آیاتیں ہیں جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے جو لوگ اس قسم کی چیزیں مان کے سوال کریں کہ سورت فاتحہ میں اللہ پاک نے کیا کچھ بیان کیا ہے تو آپ بڑے دھڑلے سے جواب دے سکتے ہیں کہ سورت فاتحہ میں سرات مستقیم پر جم کر رہنے کی درخواست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جتنا کچھ ہے سرات مستقیم کے الفاظ جو ہیں دعا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صرف سرات مستقیم سے تعلق رکھتا ہے اور کسی چیز سے نہیں آپ نے علماء کرام نے جن کی خدمت میں بسد معذرت عرض کو نہ ہوں کہ آپ نے پہلے لفظی ترجمہ اور تفسیری ترجمہ کے طور پہ پڑھا ہے آج آپ سورت فاتحہ کو اصل مقصودی طور پہ بیان کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اس سلسلے میں آپ پڑھ رہے ہیں جس موقع پہ ہم گویا ختم ہے قرآن کا یہ اعلان کر چکے ہیں ذرا آپ توجہ فرمائیں الحمد للہ رب العالمین الحمد کے نیچے لکھیں سرات مستقیم کی پہلی صفت رب العالمین کے نیچے لکھے سرات مستقیم کی دوسری صفت الرحمن الرحیم کے نیچے لکھیں سرات مستقیم کی تیسری صفت مالک یوم الدین کے نیچے لکھیں سرات مستقیم کی چوتھی صفت عیا کنا بدو و کا نستعین کے نیچے لکھیں سرات مستقیم دن سرات المستقیم کے نیچے لکھے سرات مستقیم پر جم کر رہنے کی درخواست سرات الزینہ انعمت علیہم کے نیچے لکھے سرات مستقیم پر چلنے والوں کا حوالہ غیر المغضوب علیہم المغذین کے نیچے لکھے سرات مستقیم کے دشمنوں سے بائیکاٹ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ سورت فاتحہ میں اصل مقصد ہے سرات مستقیم سرات کہتے ہیں راستہ کو اور جو راستہ مستقیم ہو اس کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں سرات مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جس راستے میں ٹیڑھ پن نہ ہو کجی نہ ہو دوسری صفت سرات مستقیم میں ہوتی ہے کہ وہ کبھی پرانا نہ ہو تیسری صفت سرات مستقیم کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھا چل رہا ہو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈاکہ زنی کا خطرہ نہ ہو چوتھی صفت یہ ہے کہ جو سرات مستقیم ہے وہ آدمی اس پہ چل رہا ہوتا ہے تو اچانک اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے یہ چار صفتوں والا راستہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سرات مستقیم گویا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم سورت فاتحہ کے بہانے مجھ سے سرات مستقیم پر ڈٹ کر قائم ہو کر رہنے کی درخواست کرو میں تمہیں اسی درخواست کے بہانے تمہیں دنیا ہی میں مل لوں گا ان ربی اللہ سراتل پیغمبر کریم بھی اعلان فرماتے ہیں لوگوں میں اصل تو تمہیں اللہ سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سرات مستقیم پہ چلیں جب آپ سرات مستقیم پہ چل رہے ہوں گے تو اچانک ہی تمہیں پتا اس وقت چلے گا جب تمہارے ساتھ میرے اللہ کی ملاقات ہو جائے گی ان ربی اللہ سرات مستقیم اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو کسی کا اگر متم نظر یہ ہے کہ میری ملاقات اللہ سے ہو جائے اور میں اللہ کا دیدار بھی کروں اللہ کریم کے دیدار کے مناظر بھی لوٹ لوں اللہ تعالی کی اپنی اصل وہ حیات کسائی جو اس کے لائق ہے وہ دیکھوں اور اپنے دل کے اندر سرور پیدا کروں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سرات مستقیم پر چلے اور سرات مستقیم پر چلنے کی درخواست کرے تو میرا وعدہ ہو گیا پیغمبر کہتے ہیں ان نردی اللہ سرات مستقیم میں پیغمبر ضامن ہوں اس بات کا کہ تم اگر سرات مستقیم پہ چلنے کے لیے تیار رہو گے تو میرا رب تمہیں اسی راستے پہ مل جائے گا ربی اللہ سراتن اس لیے سرات مستقیم پہلے بیان ہوتے ہیں اور اس کی صفات بیان کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین اونچے اونچے کمال سارے اللہ کے حمد کہتے ہیں اونچے کمال کو اونچا بھی ہو اور کامل بھی ہو جس تک کوئی پہنچ نہ سکے الحمد للہ اونچے اونچے کمال سارے کس کے اللہ کے پہلی صفت یہ ہے کہ جو سرات مستقیم پہ آنا چاہتا ہے وہ یہ تسلیم کرے کہ اونچے اونچے کمال کس کے نہ کسی نبی کا کمال اونچا نہ کسی فرشتے کا کمال اونچا الحمد للہ سب اونچے بے عیب لا ریب لا سوال با کمال اونچے کمال اونچی صفتیں کس کی ہیں اللہ یہ پہلی صفت اگر کوئی سراط مستقیم تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلی صفت یہ ماننے اپنے رب کی اپنے دل کے اندر کہ الحمدللہ دوسری صفت رب العالمین اونچے کمال ہم نے کہا کہ اونچے اونچے کمال صرف اللہ کے کیوں اس کی دلیل یہ ہے دوسری صفت اس لیے کہ ذرہ ذرہ کائنات کی پرورش کا نظام مکمل کرنے والا اللہ چھوٹے کا بھی بڑے کا بھی اپنوں کا بھی بگانوں کا بھی زندوں کا بھی مردوں کا بھی رب العالمین ذرہ ذرہ کائنات کا چاہے کوئی اندھیرے میں ہو چاہے کوئی اجالے میں ہو چاہے کوئی سمندروں میں ہو چاہے کوئی بر بہر میں ہو چاہے کوئی جنگلوں میں ہو چاہے کوئی سطوتوں میں ہو چاہے کوئی آسمانوں میں ہو چاہے کوئی محدد افلاق میں ہو چاہے محدد توراس میں ہو چاہے ادبیات میں ہو چاہے فلکیات میں ہو چاہے شجریات میں ہو چاہے سمندروں میں چاہے گھوروں میں چاہے چکروں میں چاہے کہیں بھی رب العالمین ذرہ ذرہ کائنات کی ابتدا رکھ کے اس کی پرورش شروع کر کے حد تمام اور کمال تک پہنچانے والا رب العالمین دوسری صفت بھی مان کے آؤ جو شخص یہ کہے کہ میری پرورش میرا پیر کر رہا ہے میری طرف نظر کرم رسول کر رہا ہے اس کافر کو کبھی سراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا اس کو نصیب ہوگا جو کہے گا رب العالمین ذرا کائنات پہ نظر کرم ہے تو میرے اللہ کی ایک ایک ذرا ذرہ کائنات کو دکھ سکھ کی حالت میں سنبھالتا ہے تو میرا اللہ سنبھالتا ہے مردوں کو بھی زندوں کو بھی خشکی میں بھی خشکی میں بھی رسکے میں بھی اسکے میں بھی ابر میں بھی جبر میں بھی نہر میں بھی زہر میں بھی عصر میں بھی زہر میں بھی عشاء میں بھی فجر میں بھی رب العالمین اور جس کا یہ خیال ہو کہ کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی ولی کوئی مردہ کوئی مردہ کوئی زندہ کوئی چھوٹا یا بڑا اس کی نظر کرم سے میں زندہ ہو رہا ہوں اس کی امید اس پر امیدیں لگا کے زندہ ہو رہا ہوں وہ اگر نظر کرم نہ کرے وہ اگر تھوکے اور تھوکے نہیں میرے اوپر وہ اگر میرے حق کے اندر دعا نہ کرے وہ اس کی مہربانی کی نظر ہو نہ ہو تو میں تو انسان بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں اس خنزیر کو میرے راستے پہ آنے کی گنجائش کوئی نہیں اس لیے وہ پہلے اقرار کرے الحمد للہ رب العالمین دو سفتے دو سفتے تیسری صفت الرحمن الرحیم الرحمن وہ اتنی مہربانی والا جس کی مہربانی ذرہ ذرہ کائنات میں موجود ہے حتیٰ کہ کافر کو بھی جو زندگی وہ دے رہا ہے اس کی مہربانی سے مل رہی ہے اگر کافر پر بھی اس کی نظر نہ ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی کافر دشمن بھی نہیں زندہ رہ سکتا اس کی رحمت کے خزانے اتنے ہیں کہ کوئی ذرہ بھی نہیں وسیعت رحمت ہوں وسیعت رحمت کل شہید اللہ کریم فرماتے ہیں اور میرے پیغمبر میری طرف سے یہ اعلان کر دے میری رحمت کا جتنا ساتھ ہے ذرہ ذرہ کائنات پہ چھایا ہوا ہے حتیٰ کہ کالے رنگ کی چیوٹی ہو کالے رنگ کا پتھر ہو کالے رنگ کی رات ہو اوپر ریگ ریگ کے چلنے والی چیوٹی اس کی پاؤں کی آٹھ سن کے انتظام کرنے والا اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہے کس کی سراتے جب تک یہ پہلے عقیدہ بنا کے نہیں آئے گا سرات مستقیم کی دعا کرے یا نہ کرے اس نامراد آدمی کو کبھی سرات مستقیم نصیب نہیں ہو سکتا ار رحمان کے بعد رحیم ہے رحمان میں مبالغہ ہے مبالغہ ہنگامی طور پہ ہوتا ہے ہنگامی ضرورت کے ٹائم ہوتا ہے ضرورت مقام انسانی کے لیے ہوتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میں رحمان اس لیے ہوں کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑ جائے اللہ بغیر مانگے کے دے ہم تمہیں تمہیں مانگنے کی ضرورت بھی رب رب العالمین اور پھر عالمین تمام ذرہ ذرہ کائنات کی پرورش کرنے والا وہ جب تک عالم نہ ہو جانے نہیں اس کی حقیقت کو تو پرورش کس طرح کرے گا اس لیے ساتھ ساتھ اللہ کریم وہ صفات بیان کر رہے ہیں تاکہ آدمی جب سراط مستقیم پہ پہنچے تو اس وقت یہ اقرار کرے سرات مستقیم کا اور ادھر سے آواز آئے بندے سراط مستقیم پہ چلنے کے لیے صفات پہ عمل کرنے کے لیے اپنے شرائط کو اپنے اندر سمانے کے لیے تو نے اقرار کیا ہے اب میں تیری انتظار میں ہوں مانگنا تیرا کام ہے جلدی مانگتا کہ تجھے دے دیا جائے ابھی تک وہ پورا کر رہا ہے شرائط اس کے کہتا ہے ار رہی تیری رحمت میں پایا ایسی بے کنار حالانکہ تیرے اور میرے درمیان نسبت بھی کوئی نہیں میرے اللہ تو بے نیاز ہے میں نیاز مند ہوں تو با مزاج ہے میرے اندر احتیاج ہے تیری شاجوری میری کمزوری تیری زبردستی میری مجبوری تیری زبردستی میری مجبوری تیرا اقتدار ہے مجھے انتظار ہے تو با اختیار ہے میرا افتقار ہے تیرا مقام پار ہے میں تو ابھی اروار ہوں اے میرے اللہ تیری شہنشاہی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے چاہے کوئی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں زندہ ہوں یا مردے ہوں اپنے ہوں یا بگانے ہوں میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں ار جس طرح درا درہ کائنات میں تیری رحمت کے اشارے کے بغیر کوئی زندہ نہیں چل رہا اسی طرح میری درخواست ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت کی اوٹ میں لے لے اللہ فرماتے ہیں میں صرف رحمان نہیں اور رحیم بھی ہوں اور رحمت لینے والے یہ تو تھک جائیں گے رحمت دینے والا کبھی تھکتا نہیں ہے اور رحیم اللہ اللہ تو پچھلے تے تے سات نا تیرا کوئی نقصان کیتا ہے ہاں اتنی خوشامد کرنا سارا دی کرنا اللہ اللہ تین سفتے چوتھی صفت ہاں بندہ جس کا چلتا چلتا خیال آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو میرے اللہ تیرا ثانی اور کوئی نہیں ابھی سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ جو تیری صفت میں کسی کو شریک کرتے ہیں جو تیری حبوبیت میں شریک کرتے ہیں جو تیری رحمت میں شریک کرتے ہیں جو تیرے تقدس میں شریک کرتے ہیں جو تیری تعلی اور تجلی میں شریک کرتے ہیں جو تیرے تال میں شریک کرتے ہیں جو تیری جد و بزرگی میں شریک کرتے ہیں جو تیری رحمت و تقدس میں شریک کرتے ہیں جو توحد اور تکبر میں شریک کرتے ہیں جو تجبر و تفرد میں شریک کرتے ہیں جو تنفر و تحبر میں شریک کرتے ہیں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں میں تو اس راستے پہ چل رہا ہوں جس راستے پہ مجھے شوق ہے کہ تیری میری ملاقات ہو جائے اب میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اپنی ملاقات کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تیری صفات جو سرات مستقیم کے لیے ضروری ہے اس پہ پہلے عمل کروں اس لیے آخری بار کہتا ہے مالک میرا یہ عقیدہ ہے میرے اللہ کہ صرف دنیا پہ نہیں مالک یوم الدین دن قیامت کے بھی ذرہ ذرہ کا مالک تو ہی ہوگا اور کوئی نہیں یہاں تو پھر بھی دنیا میں کئی مجازی طور پہ مالک موجود ہے مگر دن قیامت کے میرا ملک تیرا ہوگا ملک بھی تیرا ملک بھی تیرا مالک بھی تو ہوگا تاکہ لا الا من اللہ له الرحمن وقال ثواب بڑے بڑے جو مقرب ہیں تیرے دربار میں نزدیکارا بیش بود حیرانی ہمارا بیش بود حیرانی جو تیرے دربار میں قریب قریب رہتے ہیں وہ فرشتے ہیں یا نبی ہے دن قیامت کے تو وہ اتنے ہی مالک نہیں ہوں گے تیرے اشارے کے بغیر اپنی زبان ہلا سکے لا یا یہاں دنیا پہ تو اللہ کریم کو بندے نے کہہ دیا تھا ما یملکون من کتنی پیر جو نبی ہے جو پیر فقیر ہے جو بھی کائنات والے ہیں وہ تو ایک گٹھلی کھجور کی گٹھلی پہ ہونے والے ایک نقطے پر بھی اختیار نہیں رکھتے ایک چھلکے پر بھی اختیار نہیں رکھتے مگر اب کہتا ہے مالک یوم الدین دن قیامت کے وہ تو اپنی زبان ہلانے کے بھی مالک نہیں ہوں گے اتنا تو مالک ہے جب ساری سفتیں بیان کر لیتا ہے اس وقت کہتا ہے ایو یا کا سی ساری سفتیں پوری میں کر لی ہیں اور یہ اس لیے کہ اصل مقصود تھا سراط مستقیم کا ایا کا بو وہ یا کا نفسین اللہ تیری ہی عبادت کروں گا تیرے ہی سامنے اپنی ذلت کا اظہار کروں گا اور جب کبھی کوئی ضرورت پڑی تو صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں گا اور کسی سے اور کسی سے ہاں تیرے سامنے ذلت اختیار کروں گا یہ نہیں کہ میں تجھے ماننے کے بعد پھر تعویذ لکھوانے شروع کر دوں کسی مردے کی قبر پہ دوڑ پڑوں کسی توگ شدہ کسی پلگ ملا کے پاس چلا جاؤں یا کسی پیر کی چوکٹ جا کے چوموں نہیں نہیں یہ اس طرح تو کچھ کتا بھی نہیں کر سکتا میں کس طرح کروں گا کتا بھی کتے کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے میں بندہ ہوں کہ بندے کے سامنے کیسے جھکوں گا اس لیے میں صرف اقرار کرتا ہوں یا کنا بدویا کنستین اگر ذلت اختیار کروں گا تو صرف تیرے سامنے کروں گا اور کسی کے سامنے نہیں کروں گا ہاں جب کہتے ہیں نا یا کنا بدویا کنستین اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وہ مانگ یار دیر کیوں کر رہا ہے تیرے مانگنے کی دیر ہے ہمارے دینے کی دیر نہیں مانگنے کی دیر ہے مانگ اب وہ کہتا ہے دن سیرا المستقیم میں نے تمام شفتوں کا ذکر کیا میرے اللہ اور میں نے اقرار کر رہی ہے کہ ایا اب دو ویا کا میں عبادت بھی کروں گا تو تیری امداد بھی مانگوں گا تو تیری یہ ہے سرات مستقیم اب میں اور کوئی بیٹا بیٹی نہیں مانگتا اور کوئی و دھن نہیں مانگتا اور کوئی دولت میں نہیں مانگتا اور کوئی شولداری میں نہیں مانگتا اور کوئی لمبرداری میں نہیں مانگتا اور کوئی میاں سلسلہ داری کوئی نہیں مانگتا نہ کوئی دنیا داری مانگتا ہوں نہ مالداری مانگتا ہوں نہ سے کوئی ممبری مانگتا ہوں نہ تجھ سے کہتا ہوں کہ دودھ پتر بھی زیادہ زیادہ زیادہ سے زیادہ دے دے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا میرا یہی مطالبہ ہے دن مستقل اسی راستے پہ مجھے پھبا کے رکھیو اس دن فرحت المستقیم اسی راستہ پہ مجھے چلاتے رہیو اسی راستے پہ مجھے جما کے رکھیو میں کہیں پھٹکنے نہ آ جاؤں کسی طرف پھٹک نہ پڑوں ڈاکو سے تو ضرور مجھے تو گا کیونکہ سراط مستقیم ہے اور سراط مستقیم ہوتا ہے جو سیدھا بھی چل رہا ہو ہر دن نئے ہر ہر دن نیا بن کے چل رہا ہو اور ہر دن ڈاکو سے بھی محفوظ ہو کے چل رہا ہو اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ اسی راستے پہ تو بھی مجھے مل ملے گا اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں اسی راستے پہ مجھے قائم رکھیو پھر میں ایک حوالہ دیتا ہوں لوگ جب تجھ سے مانگتے ہیں تو وسیلے پیش کرتے ہیں اول تو تجھ سے مانگتے کوئی نہیں اگر مانگے بھی تو وسیلے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بابے دی دھوئی فلانے بابے دا واسطہ ہی پنجا تنا دا نام اپنے حبیب دا نام میں یوں نہیں کہوں گا کیوں یہ انسان کا کام نہیں کسی کتے کا بھی کام نہیں میں ایسی بات نہیں کہوں گا ہاں ہاں کوئی وسیلہ پیش نہیں کروں گا البتہ تیری رحمت کے بھکاریوں کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں کیا کہتا ہوں سراط سرات لذیلا میں کوئی پہلی مرتبہ تیرے دروازے پہ مانگتا نہیں ہوں بلکہ میں وسیلہ پیش نہیں کر رہا ان کا حوالہ پیش کر کے مانگ رہا ہوں کہ پہلے بھی مجھ سے پہلے تیرے دربار سے بھیک مانگتے گئے ہیں وہ مانگتے گئے تو جھولیاں بھر کے دیتا گیا اگر یہی سنار پیغام ملتا ہے میرے اللہ تو میں بھی ایک فقیر ہوں غریب ہوں میں بھی مانگ رہا ہوں جس طرح پہلے مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دی ہے میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا ہوں وہ یہی مانگ رہا ہوں کہ سرات مستقیم پہ مجھے ہمیشہ قائم دائم رکھیے میرے اللہ میں کہیں کھسکنے نہ پاؤں جن لوگوں کے پہلے تیرے انعام ہے جن کے اوپر وہ بھی تو آخر تیرے بندے تھے اگر ان بھیک مانگنے والوں کو ان پینے نو جے دتا ہی تا میری جھول چی پا سرات الذین انعمت علیہم آخر ہو بھی تیرے کول منگ دے گا کیڑے من النبی والصدیقین نبی بھی تیرے دروازے سے مانگتے گئے شہید بھی تجھ سے مانگتے گئے صدیق بھی تجھ سے مانگتے گئے اولیاء بھی تجھ سے مانگتے گئے ان مانگنے والوں کی جھولیاں تو نے بھر دیے میں بھی انہی کا حوالہ پیش کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے بینا مجھ فقیر کو بھی اسی اصل راستے پہ ہمیشہ جما کے رکھیو کہیں پھٹکنے نہ دیجیے میرے کل جگ کے مختار مولا جب یہ کہتا ہے اس وقت آگے پھر کیا کہتا ہے غیر المغضوب علیہم اللہ علی جو لوگ سرات مستقیم کے دشمن ہیں جو لوگ سرات مستقیم کے خیال کرنا جو لوگ سرات مستقیم کے دشمن ہیں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ قریش مکہ ہوں جو بھی ہو مجھے ان کے راستے پہ جانے دینا نہیں نہيں روبے على ولی معلوم ہو گیا جن اہل کتاب کی زبيہ اجازت ملی ہے وہ ہیں جو سرات مستقیم کے دعوے میں دشمن نہیں ہے جو سرات مستقیم کے دعوے کا دشمن ہوگا چاہے اہل کتاب ہو تو بھی مرتد ہے مشرق ہو تو بھی مرتد ہے اس کی زبیہ کھانے کی اجازت نہیں ہے اجازت اس کی ہے جو سرات مستقیم کی سفتوں کا اپنے دعوے میں دشمن نہ ہوگا ہاں مسئلہ کچھ سمجھ آ رہی ہے غیر المغضوب ہاں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سرات مستقیم کا دشمن بھی ہو اور صرف اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس کی زبیہ حلال ہو جائے نہیں نہیں اس کتے اور سور کی قدم کوئی رشتے داری یا اسے کوئی نکاح یا اس کی زبیہ نہیں یہ سرات مستقیم کا دعوے میں دشمن ہو اور جن اہل کتاب کی زبیہ جائز ہے اللہ کریم نے صاف بتلا دیا وہ دعوے کے لحاظ سے سرات مستقیم کے دشمن نہیں ہے چاہے عملی طور پہ مشرق شرکی کیوں نہ کرتے رہے دعویٰ ان کا یہی ہے کہ اللہ اس دعوے پہ ہے اور سرات مستقیم یہی ہے کنا کنستین اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا جو لوگ سراط مستقیم کے دشمن ہوں گے وہ یہودی ہیں تب بھی مرتد ہیں عیسائی ہیں تب بھی مرتد ہے مشرق ہے تب بھی مرتد ہے ان کی زبی ہے یا ان سے رشتہ داری مسلمان نہیں کر سکتا سراط اللہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا مشرقوں سے رشتہ جائز ہے یا مشرقوں کی صدیہ جائز ہے اللہ کی قسم ہے وہ سورت فاتحہ کے منکر کافر ہے سورت فاتحہ کے سرے سے منکر اور کافر ہے پرلے درجے کے یہ کس طرح ہو سکتا ہے ادھر اللہ فرماوے کہ یہود و جو ان کے راستے سے پناہ مانگو اللہ کی پھر وہی خدا کہے کہ ان کی کھاؤ یہ تو اقتفا ہی پیدا ہو گیا یہ تو التقاء ہی نہیں التقاء جامعین پیدا ہو گیا اور تفارق مال پیدا ہو گیا اس لیے یہ بات واضح ہے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے سرات مستقیم کا راستہ مانگو اور جو لوگ سرات مستقیم کے دشمن ہیں ان کے متعلق یہاں مجھے کہو کہ اللہ سرات مستقیم کے دشمنوں کی طرف مجھے جانے نہ دینا اور اگر اللہ کہہ دے کہ تو اس کی زدیہ کھا لیا کر تو بندہ نہیں کہے گا تو نے میں نے تو کہا کہا تھا کہ اس کی طرف نہ جانے دینا تو نے الٹا مجھے اس کا گوشت کھلوا دیا ہے اس سے رشتہ داری کروا دیا ہے اس کے پیچھے نمازیں پڑھوا دی ہیں نہیں نہیں اس سے وہی اہل کتاب مراد ہے یہود و نصارہ جو مغزوب الم کا مطلب سرات مستقیم کے دشمن ہوں تو وہ ہیں مردود اور مرتد ان کے راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں اور جو سرات مستقیم کا اقرار کریں چاہے عمل کریں یا مخالفت نہ کرے سرات مستقیم کی جس طرح بعض اہل کتاب اور یہودیوں کا اصل مسلک قرآن نے بیان کیا لا نہ ابودا دعویٰ تو ان کا یہی ہے چاہے وہ رات دن شرک میں کیوں نہ گرفتار رہے بات دعوے پہ چلے گی گویا اللہ فرماتے ہیں جو میرے سراط مستقیم کے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ تو تمہارا تعلق ہو سکتا ہے جو سراط مستقیم کے دشمن ہیں ان سے دوری کی درخواست یہی صورت فاتحہ میں کرتے جاؤ اللہ ہاں سرات انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ رکھیے جو لوگ جو لوگ تیرے سرات مستقیم پہ جم کر رہنے کے لیے تجھ سے ہی دعائیں کرتے گئے معلوم ہوتا ہے سرات مستقیم اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ سے اور کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں بغیر مانگے اللہ کریم اس کو دے دے گا اس لیے عظیم موقع عظیم شان موقع بہترین موقع بڑا اونچا موقع سورت فاتحہ پڑھنے کا بہت بڑا اونچا مقام سورت فاتحہ پڑھنے کا اس مقام میں اللہ کریم فرماتے ہیں اور کچھ نہیں مانگنا اگر مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے مستقیم کیوں اس لیے کہ سرات مستقیم پہ جو جامع جم ہو جائے گا سرات مستقیم پہ جو ڈٹ جائے گا سرات مستقیم جس کو نصیب ہو جائے گا وہ یوں سمجھے بغیر مانگے اللہ نے میرے سارے مطالبے پورے کر دی اللہ اللہ گویا یہ ایک صرف اشارہ تھا دوبارہ دیکھ لیں الحمد الحمد للہ یہ پہلی صفت ہے سراط مستقیم کی پہلی صفت رب العالمین یہ سراط مستقیم کی دوسری صفت ہے الرحمن الرحیم یہ سراط مستقیم کی تیسری صفت ہے مالک یوم الدین یہ سراط مستقیم کی چوتھی صفت ہے ایا کنا کنستین خود سرات مستقیم ہے خود سراط اس دن سرات المستقیم یہ سرات مستقیم پر قائم رہنے کی درخواست ہے جب درخواست ہوئی پھر آگے سرات الزین انہی ہم یہ حوالہ دیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو لوگ پہلے بھی اللہ سے سراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرتے گئے ہیں ان کا حوالہ دے کے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو وسیلے پیش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ سے کچھ لینا ہو تو جن لوگوں کو اللہ نے پہلے دے دیا ان کا حوالہ دے کے اللہ کی رحمت کا سنا اس کو دو تو خود بخود تمہاری جھولی کو اللہ بھر کے رکھ دے گا اس کے بعد ہے غیر علیہم ولا جو لوگ سرات مستقیم کے کٹر ظاہر باہر دشمن ہیں ان سے بالکل بائیکاٹ کر کے رہو اور ان کے خلاف کر کے رہو چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائیں چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلائیں چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں ان کے راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے البتہ ان کی طرف جانے کی اجازت ہے جو سرات مستقیم کے دشمن نہیں ہے اگر یہی عقیدہ ہے تمہارا مسلمانوں کا تو پھر آپ دوبارہ پھر سن لیں کہ سرات مستقیم کے خلاف جو مولوی یا پیر ہیں آپ لوگ اپنی نمازیں ان کے پیچھے پڑھ کے نمازیں برباد نہ کیا کریں سور کے پیچھے کسی انسان کی نماز نہیں ہوتی جو سرات مستقیم کا دشمن ہے سفتے آپ سن چکے ہیں مسئلہ آپ سن چکے ہیں چاہے وہ شیخ الحدیث ہو چاہے بڑا مفتی ہو بڑا لینڈ لاٹ کیوں نہ ہو چاہے کوئی شاہ ہو چاہے کوئی خان ہو چاہے کوئی مہر ہو چاہے کوئی صدر گورنر وزیر ہو یوں سمجھیے کہ جو کتے سے بھی بدتر سور ہے جو سراط مستقیم کا دشمن ہے آپ یہ نہ کہا کریں کہ جماعت کا ثواب لینے کے لیے ہم نے اس کتے کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے نہیں نہیں آپ کو اگر مولوی نہیں ملتا امام نہیں ملتا تو آپ اللہ کی قسم اکیلے نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب حضرت ابراہیم کی عبادت کا ملے گا کیونکہ ان ابراہیم کان متن واحدہ حضرت ابراہیم کا مقام اور اتھارٹی ان کا تقدس ان کا جمال ان کا روب ان کا بوجھ ان کا وقار ان کی عزت ان کی شوکت ان کی قوت ان کی طاقت ان کی منزل ان کا برتبہ ان کا درجہ ان کی حفت ان کی بلندی پوری جماعت کے برابر تھی اس لیے جس آدمی کو اپنے عقیدے کے مطابق کوئی مولوی نہیں مل پایا اکیلے اگر عبادت کرے گا اکیلے نماز پڑھے گا تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کی عبادت کا ثواب ملتا تھا اس کو بھی پوری دنیا کی عبادت کا ثواب ملے گا ہاں اپنی عبادتوں کو ضائع مت کریں اللہ نے سورت فاتحہ کے اندر یہ گر سمجھا دیا ہے قانون بنا دیا ہے بہرحال قرآن مقدس تو بڑا سمندر ہے یہ صرف ایک نشان تھا کچھ کہنا ہے ہاں نماز ضائع ہوگی ایمان بچا رہے گا جب نماز ضائع ہو گئی تو ایمان کس طرح بچے گا نماز کا نام ایمان ہے نماز جو ہے وہ ایمان کا پانی ہے جب پانی نہ ہوگا تو کوئی کھیتی سر سبز نہیں رہ سکے گی نماز جب برباد ہو جائے گی تو ایمان اس سے پہلے رخصت ہو جائے گا نماز کے ضائع ہونے کا کنایا قرآن میں ایمان کے ضائع ہونے سے کیا جاتا ہے اس لیے جس کی نماز ضائع ہو گئی اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا وہ جس طرح وہ آپ سمجھتے ہی ہوں گے سنا بھی ہوگا کسی جٹ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میاں یہ جو دھان ہوتا ہے سریاں بھی بولتے ہیں بعض علاقوں میں منجی بھی بولتے ہیں چاولوں کا کھیت بھی بولتے ہیں بھائی اس دھان کو کتنا پانی دینا چاہیے اس نے کہا تھا پانی دھان کو ہاں جی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی پانی اس بس کر آخر لگا بس کر تو دھان سکھ یعنی منجی میں اتنا پانی ہو کہ کبھی خشک ہونے نہ آئے اگر خشک ہو جائے گا تو چاول چاول نہیں رہے گا اسی طرح نیک اعمال جو ہے نماز روزہ اگر یہ چلتے رہیں گے تو ایمان محفوظ رہے گا مومن کا اگر ان کا پانی ختم ہو جائے گا تو ایمان پہلے رفو چکر ہو جائے گا ہاں جی تو اب ایک ضروری عرض تھا وہ یہ کہ میں جو ترجمہ مقدسہ میں شریک علماء کرام ہیں اللہ کریم ان کو مجھ سے درجہ زیادہ علم اور عمل عطا فرمائے ہم خاطر خواہ ان کی خدمت تو نہیں کر سکے البتہ حصہ بقدر جسہ جتنا ہو سکتا تھا وہ ہو گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس دفعہ صرف تفسیری ترجمہ ہی محض پڑھانا تھا دس پارے تین سال کے اندر جا کے قرآن مکمل کا ترجمہ ہمارا مکمل ہوگا انشاءاللہ اللہ چنانچہ جو حضرات اس سال تشریف لائے ہیں ان کو صرف دستار بندی کرائی جا رہی ہے تاکہ میں مجرم نہ بن جاؤں اور باقی جتنی تکالیف کوئی کھانے پینے میں رہائش میں آئی ہے اس سے متعلق میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی اگر پوری خدمت نہیں ہو سکی تو اللہ معاف کرے آپ بھی معاف کر دیں اور انشاءاللہ اللہ آئندہ سال آپ تشریف لائیں گے تو اگلے دس پارے آپ کے لیے کئی نئے آئیں گے تو ان کو اسی سال والے یہ ابتدا سے ان کو بھی انشاءاللہ اللہ پڑھائیں گے آپ کی خدمت بھی کریں گے بہرحال کوئی محروم نہیں رہے گا البتہ آپ اتنی دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ذہن میں جو چند منصوبے ہیں اللہ کریم ان کو مکمل فرمائے میں کوشش کروں گا کہ اسی سال کے دوران آپ کو اشتہار کے ذریعے اطلاع ہو جائے اگر اللہ کو منظور ہوا کہ اس مدرسے میں آپ کے مدرسے میں یہ دار العلوم کی شکل میں بن چکا ہے ابتدا سے لے کر دور حدیث تک تمام فنون اس کے اندر پڑھائے جائیں گے اللہ اور مجھے صرف تکلیف ہے بعض مدرسین کی تلاش کرنے کی چند تو میرے ذہن میں آ گئے ہیں مدرس ایسے چاہیے جو الحمدللہ میں تو خیر اہل علم بھی اتنا نہیں ان کا طالب علم میں تو چاہتا ہوں ایسے علماء مل جائے مجھے جن سے میں بھی خود سبق پڑھوں اتنے قابل ہوں انشاءاللہ شاء امید ہے مل جائیں گے کسی وقت بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اطلاع پہنچے گی آپ منتظر رہیں اب آخر میں بسد معذرت کے اب آپ کی دستار بندی مسلمانوں کے سامنے ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ الفاظ جو ہے میں پھر عرض کروں گا البتہ ہاں جی یہ قرآن مجید آپ پہلے دیر خالی رکھائیں ایک دو ساتھی جا کے رکھائیں اور پھر ملک سرفراز صاحب ملک عبد الغفار صاحبان یہ بھی یہاں سٹیج پر جلوہ افروز ہوں جناب محترم المقام حاجی افضل خان دہا صاحب اور حاجی غلام فرید صاحب یہ بھی یہاں سٹیج پر تشریف لیا مولانا محمد باران صاحب اور مولانا محمد اشفاق صاحب آپ بھی سٹیج پر تشریف ہے شیر پڑھن تو پہلا میں گل ارد کرنا چاہنا استاد محترم صاحب نے اگے طلبا کرام دی طرفوں ہے گل آخی ہی کہ اگر سڈے کو کوئی کتا ہوئی ہوگی خدمت اندر تو معذرت خواہ میں اس گل کی کر دیا آخنا کہ سانو پورے دو مہینے اتنے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی الحمدللہ استاد محترم صاحب نے بڑا محبت دے نال سڈے پیش آئے نے بڑی خدمت کی سانو کھانے دا انتظام بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ ناظم صاحب بڑے شکر گزار ہاں میں کہنا یہ یہ یہ چاہنا وا کہ کہ کہ بالکل استاد نے سانو سانو اپنے بچوں کی کی طرح رکھا اتنے اتنے کسی قسم تکلیف نہیں ہوئی خود شکر گزار ہاں ہاں موقع دتا دور دے آئے ہاں۔ بڑی قسمت ہے کہ جنہ علامہ صاحب کول آ کے سبق پڑے بڑے فخر مند آپ فون سامعین کی خدمت وچ کو شعر عرض کرنا چاہنا ذرا غور دے نال سنو با حکم علامہ صاحب میری کوئی صلاح نہیں نعرہ تکبیر خان علامہ خان علامہ خان صاحب ملتانی عرض کیتا جی کی پایا کی کھویا تو تے ٹھیک نہیں ہویا تو کہ پایا کہ کھویا تو تیزے بھی ٹھیک لے ہویا تو بہ کے کانے کھوتے اتے دوڑی جانا اکلوں ستے او بہ کے کانے کھوتے اتے دوڑی جانا اکلوں ستے اگے جا کے تانے جتے جو جو جگ چبویا بویا تو تیزے بھی ٹھیک لے ہویا تو سارے ساتھی ایک دفعہ کو سبحان اللہ اچھی آواز نہ بہ کے کانے کھوتے اتے دوڑی جانا اکلوں ستے

پڑ جنازہ ہاتھی دبے کڑ کے چھ فٹ ٹویا تو تجھے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو او اکل تیری وچ ویگا وٹے رسے دین دے تو نے کٹے او اکل تیری وچ ویگا وٹے رسے دین دے تو نے کٹے انی تے تے کٹی چٹے اونی مویا مویا تو بھی ٹھیک نہیں نہیں ہویا ہویا تو تو تو او کل تیری وچ پاگا وٹے رسے دین دے کٹے انی تے تے کٹی چٹے اونی مویا مویا بھی ٹھیک او غیر اللہ دیاں نظراں کھانا جے آخان تے وادی آنا خطرے دے اے او غیر اللہ دیاں نظراں کھانا جے آخان تے وادی آنا او ملا ڈبدا جانا جانا کھانا رام سمجھ کے کھویا بھی ٹھیک نہیں مٹی دے ڈاکیا تھی دب کسانا ٹھیر مٹی دے جانا دب کسانا انڈا پٹھا گیر بھی لانا اور ٹھیک مٹی دے جانا متھا اتنے دب کسانا انڈا پٹھا گیر بھی لانا یہ ہاتھ نر شرک پرویا بھی ٹھیک نہیں ہوا ت اور دین نبی دا پا کے جبا قبر سے جانا ہو ہو کبا اور دین نبی دا پا سارے ساتھی سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں سمجھ آ رہی ہے اور دین نبی دا پا کے جبا قبر سے جانا ہو ہو کبا کوئی نہ تارے بیڑا ڈبا اپنے ہی آپ ڈبویا تیرے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو اور دین نبی دا پا کے جبا قبر سے جانا ہو ہو کبا کوئی نہ پارے بیڑا ڈبا اپنے آپ ڈبویا تو پہلے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو او ول مریدا لانا پھیرے چال چلن مشکوک لے او ول مریدا لانا پھیرے چال چلن مشکوک لے بٹے جدیا بوجھا بھی ٹھیک ہو لے ہوا تھی تو میرا خیال ہے زور پہ لانا اس واسطے ول مریدا لانا پیری چال چل مشکوک نے تیرے نالے ککڑ بٹیرے جاندیا بوجھا ٹویا تجربے بھی ٹھیک لے ہوا تغل قرآن بھی رکھے اکڑ شیطان بھی رکھے ہاں۔ بغل بچ قرآن بھی رکھے اکل اکڑ شیطان بھی رکھے تے دعوی پھر ایمان بھی رکھے سر کٹے سمجھ لے چویا تو تے دل اور بغل میں قرآن بھی رکھے اکل میں شیطان بھی رکھے تے دعوا پھر ایمان بھی رکھے پھر کٹا ہی سمجھ لا چویا تو کدے بھی ٹھیک نہیں ہویا تو کی پایا کی کھویا تو کدے بھی ٹھیک نہیں ہویا انعام لے گیا اپنے کٹھے کیتے رے اے چلے چلے نہیں نہیں قادر بخش قادر بخش اپنی جگہ چلنا چلو